حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کے لیے جانور کو باندھنے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھیاسی